شعبہ نے بیان کیا ان سے اون بن ابی جوہیفا نے اور ان سے ان کے والد وحب بن عبداللہ نے کہ انہوں نے ایک غلام خریدا جو پچھنا لگاتا تھا پھر فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خون نکالنے کی اجرت کتے کی قیمت اور رنڈی کی کمائی کھانے سے منع فرمایا ہے اور آپ نے سود لینے والے دینے والے گودنے والے گدوانے والی اور مورت بنانے والے پر لانت بھیجی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار نو سو باسٹھ